جناب عبد الجبار بن وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نو عمر لڑکا تھا اپنے والد کی نماز کو نہ سمجھتا تھا تو مجھے وائل بن القما نے میرے والد وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے بتایا کہ پھر آپ نے اپنا کپڑا لپیٹ لیا پھر اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑے میں کر لیا کہا کہ جب رکو کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالتے پھر انہیں اوپر اٹھاتے اور جب رکو سے اپنا سر اٹھانا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے پھر اپنے سجدہ کیا اور اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان میں رکھا اور جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہو گئے محمد بن جوہادہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث حسن بن ابل الحسن بصری سے ذکر کی تو انہوں نے کہا یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جس نے اسے اختیار کیا اختیار کیا اور جس نے اسے چھوڑ چھوڑ دیا دیا ابو تعود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو حمام نے ابن جہادہ سے روایت کیا تو اس میں سجدوں سے اٹھ کر رفع الیدین کا ذکر نہیں کیا سننے ابو تعود حدیث نمبر سات سو تیئیس